Thank you. اسٹوڈینٹس السلام علیکم امید ہے آپ لوگ بالکل تیار بیٹھے ہوں گے اس وقت اپنے لیکچر کے لیے آج کا جو لیکچر ہے ہمارا یہ نیورولوج نیورولوجیکل میتھڈس جو ہیں پرٹیکولرلی جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے نیورولوجیکل اسسمنٹ کے حوالے سے جو یوز کیے جاتے ہیں ان پہ بیسڈ ہے and this is our forty second lecture in this series of clinical psychology course we are ناٹیک close to our tail end of the of the course ویو فو مورچرو نیورولوجیکل اسسمنٹ کی بات پچھلے لیکچر میں بھی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہسٹری کی بھی بات کی تھی آج میں خاص طور پہ کوشش کروں گا کہ میں بات کروں اسسمنٹ کے حوالے سے کہ نیورولوجیکل اسسمنٹ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے mean why do we carry out neurological assessment and you know what is it that we are wanting to really get from it neurological assessment جو ہے یہ بیسکلی ایک ایسا ٹول ہے جس سے کہ جو سائیکالوجسٹ ہے کیونکہ نیورولوجیکل اسسمنٹ جو ہیں یہ آج کل سائیکالوجسٹ زیادہ تر کیری آؤٹ کرتے ہیں particularly pertaining to the testing that is done unless کے کوئی ایسا پروسیجر انوالو نہ ہو جیسا ایم آر آئی ہے یا کوئی کیٹ اسکین ہے یا کوئی اور ہے وہاں پہ تو وہ کام نیورولوجسٹ کا ہو جاتا ہے لیکن ادروائز جو سائیکو نیورولوجیکل اسسمنٹ ہے وہ تو بیسکلی سائیکولوجسٹ کیری آؤٹ کرتے ہیں اس میں ایک چیز جو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کون سی اسکل انسان کی جو ہے وہ افیکٹڈ ہے اگر ایک برین انجری ہوئی ہے یا ایک لیجن ہوا ہے یا کوئی اور ٹراما سے انسان گزرا ہے تو اگر اس کا امپیکٹ پڑا ہے انسان کی کوگنیٹو فنکشننگ پہ تو وہ ایگزیکٹلی کس ایریا میں پڑا ہے it is very important to understand کہ what part of the brain has been affected you know اور اس سے کون کون سی جو فنکشننگ ہے وہ ہماری افیکٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ کس قسم کا کیا ڈائگنوسس جو ہے وہ دینا چاہیے تو ڈائگنوسس کے حوالے سے بھی جو یہ اسسمنٹ ہے یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اسی طرح یہ اسٹیبلش کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسسمنٹ میں کے تھرو کہ آیا کوئی برین کا حصہ کوئی افیکٹڈ تو نہیں ہے آیا پرابلم جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے اموشنل ہے یا آرگینک ہے یا نیورولوجیکل ہے آئی I مین mean, یہ چیزیں بھی رول آؤٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اسی طرح نیورولوجیکل اسسمنٹ جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس کے طور پہ بھی یوز کی جاتی ہیں آن گوئنگ پروسیس سے میری مراد ہے کہ سے کہ ایک اسسمنٹ ہوئی آج ایک اسسمنٹ ہوئی اس کے بعد پیشنٹ کے ساتھ مختلف قسم کا ریہیبلیٹیو ورک کیری آؤٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ایک اور اسسمنٹ ہوئی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مہینے کے جو ریہیبلیٹیو ورک تھا یا جو بھی انٹروینشنس کی تھیں یا جو بھی یو نو سائیکولوجیکل یا نیورولوجیکل یا فیزیولوجیکل کام کیا گیا اس کا امپیکٹ جو تھا وہ کیا پڑا I mean has been an improvement person because of the treatment that is gone through اور ناٹ تو یہ یو نو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم ایک کنٹینیوس پروسیس آف اسمنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ یو نو ایک ٹول ہے جو سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں اور یہ خاص طور پہ سب ریہیبلیٹیو پروگرامس میں یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں کہ you know quarterly assessments biannual assessments annual assessments یہ کیری آؤٹ کی جاتی ہیں یہی چیز مانیٹر کرنے کے لیے کہ آیا جو جو ٹریٹمنٹ پروسیس ہے یا جو پروگرام ریہیبلیٹیو پروگرام ہے جس میں ہم نے پیشنٹ کو انوالو کیا ہوا ہے یا کسی بچے کو انوالو کیا ہوا ہے یا نہیں اس کی ڈیفینیشن پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو دی تھی سائیکو نیورولوجی کے حوالے سے تو میں پھر بتاتا چلوں کہ neuropsychology is a study of brain behaviour relationships تو یہ basically brain behaviour relationship کی اسٹڈی ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ مختلف جو ٹولز ہے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ اسسمنٹ جو ہے وہ کیری آؤٹ کی جاتی ہے اسی طرح اسسمنٹ جو ہے وہ مختلف ریزنس کی وجہ سے انویریبلی کیری آؤٹ کی جاتی ہے ایک تو ریزن یہی ہوتا ہے کہ you know one wants to make a mental status examination of the patient کہ جی اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ وہ پیشنٹ کی کیا ہے اس کا مینٹل اسٹیٹس کیا ہے اکثر اوقات یہ اسسمنٹ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ we want to know the strength of the person دیکھیں جب کوئی بھی نیورولوجیکل پرابلم کی وجہ سے سم بڈی از افیکٹڈ تو اس وقت ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس شخص کے اسٹرینتھ کس ایریا میں لائے کرتے ہیں اور اس کی ڈیفیسٹ ایریا جو ہے وہ کیا ہے کیونکہ knowing the strength and the deficit جو ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے in order to develop a programme for the person کیونکہ پروگرام جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں ان پہ صرف جو کمزور ایریاز ہیں یا جن کو ہم چیلنج ایریاز کہتے ہیں صرف ان پہ کام نہیں ہوتا بلکہ اسٹرینتھ کو بھی لے کے آگے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ strength is what can really help ہم to move on in life strength is where most of the learning is possible for ہم سو دیئر فور یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننی اسی طرح اس کی بیسس پہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے پیشنٹ سے اور کس قسم کے پروگرام جو ہیں اس کے لیے ڈیولپ کرنے چاہیے ایک اچھی اسسمنٹ جو ہے وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے ایک ایک کوگنیٹو میپ بن جاتی ہے ایک بیسس بن جاتی ہے ایک بلو پرنٹ بن جاتی ہے جس کے اوپر مزید جو بلڈنگ ہے وہ تعمیر کی جا سکتی ہے اگر آپ نے گھر بنانا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں کیونکہ اس کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے جو جو آرکیٹیکٹ ہے یا کانٹریکٹر ہے وہ اسٹرکچر کو ڈیولپ کرتا ہے اسی طرح اسسمنٹ جو ہے یہ سائیکالوجسٹ کے لیے ایک ٹول ہے ایک نقشہ ہے اس نقشے کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو انٹروینشن پلان ہے یا جو ریہیبلیٹیو پروگرامس ہیں وہ سارے یا جو ہیں on what kind of work are doing وہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں اسی طرح جو سائیکالوجسٹ ہے وہ کئی قسم کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے یو you نو know, وہ ایجوکیشنل سروسز بھی کئی دفعہ پرووائڈ کرتا ہے وہ لینگویج ڈیولپمنٹ کی سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے وہ اسپیچ ڈیولپمنٹ کی سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے وہ بیہیورل ایلیمنٹس جو ہیں ان کی سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے تو یہ ریہیبلیٹیو پروگرام جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور جب میں ریبلیٹیٹو پروگرام کی بات کرتا ہوں تو میری میرا مقصد جو ہے وہ ایک ملٹائی ماڈل پروگرام کا ہے ایسا پروگرام جس میں ساری نیڈس جو ہیں پیشنٹ کی وہ اٹینڈ کی جائیں ساری نیڈس سے میری مراد ہے کہ یو you نو know, اس کی اسکلز uh, ڈیولپمنٹ کی نیڈس فار انسٹنس اگر کئی دفعہ ہمیں یو نو لینگویج ڈیولپمنٹ کی نیڈ ہمیں سوشل اسکلز ڈیولپمنٹ کی نیڈ ہمیں ووکیشنل اسکلز ڈیولپمنٹ کی نیڈس کو بھی سامنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اسی لیے اسی طرح ہمیں سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ کی نیڈس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے اسی طرح ہمیں کئی دفعہ یو نو اکیڈیمک نیڈس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے اسی تو تو بیسکلی یہ ساری جو نیڈس ہیں یہ اسسمنٹ جب کی جاتی ہے تو it helps to really identify the need areas you know for for the person historically آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے جو یہ جو نیورو سائیکالوجی کا جو ایریا تھا وہ ڈیولپ ہوا یہ جاننے کے لیے کہ برین کے کس کون سے حصے ہیں کون سے کمپوننٹس ہیں اور ان میں اگر کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی لیجن ہو جائے یا کوئی اور اس طرح کا ٹراما سے اگر ہم گزریں تو اس سے کون سے ایریاز ہمارے افیکٹ ہوتے ہیں تو لوکلائزیشن ماڈل آپ کو یاد ہوگا اس کا میں نے ذکر کیا تھا لوکلائزیشن ماڈل بیسکلی یہی تھا کہ وہ ایک ایسا انداز تھا سائیکولوجسٹ کا اور سائیکو نیورولوجسٹ کا دیکھنے کا کہ بھائی اچھا اگر یو نو پرائٹل لوب کو ڈیمیج ہوا ہے تو پھر کون سے ایریاز افیکٹ ہو رہے ہیں یو نو اگر آسپٹل لوب کو ڈیمیج ہوا ہے تو کون سے ایریاز افیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ اسپیسیفکلی یو نو ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس سے یہ چیز جو ساری کی ساری تھی یہ ڈیولپ ہوئی سائیکو نیورولوجیکل اسسمنٹ جو ہے یہ انسان کے بے شمار مختلف ڈومینز کی فنکشننگ کو یو نو خاص طور پہ پروب کرتی ہیں ایکسپلور کرتی ہیں اس میں for instance memory I mean memory کتنی امپورٹنٹ ایک ایریا ہے ایلیمنٹ ہے ہماری فنکشننگ کا میموری جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا جو ٹرامے سے ہم گزرے ہیں یا اگر اگر کوئی کوئی نیورولوجیکل ڈیمیج ہوا ہے تو اس سے جو ہماری میموری ہے وہ افیکٹ ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی تو کس حد تک ہوئی جب میں میموری کی بات کرتا ہوں تو ایکچولی میں دو قسم کی میموری کی بات کرتا ہوں ایک ہم کہتے ہیں short term memory short term memory وہ ہے جو امیجیٹ ریکال جس کی ہمیں کرنی پڑ جائے اور ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری وہ میموری جس کو ہمیں جس کی ضرورت ہمیں دس پندرہ منٹ کے بعد پڑتی ہے وہ لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے تو اکثر اوقات ان دونوں میموریز کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے اسسمنٹ کے حوالے سے اسی طرح you know attention ability to attend جو ہے ابلٹی ٹو سالو پرابلم جو ہے یو نو انٹلیکچل فنکشننگ جو ہے یا مین یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے جو اس اسسمنٹ میں ہم کور کرتے ہیں اسی طرح سینسری پرسپچل اور موٹر فنکشنز جو ہیں آیا ہم جب لکھنے بیٹھتے ہیں چیز کو تو تو ہماری جو لکھنے کی اسپیڈ ہے وہ تو نہیں افیکٹ ہو گئی کسی اس طرح کے ٹرامے کے بعد آیا ہمارے ہماری ability to think and write اس میں تو نہیں بہت زیادہ ڈسکریپنسی پیدا ہو گئی اسی طرح ہماری ابلیٹی جو ہے چیز کو سن کے پروسیس کرنے کی جس کو ہم آڈیٹری پروسیسنگ کہتے ہیں کہ آیا ہماری ability to listen and then for the mind to process the information and then to retrieve the information you know وہ تو افیکٹ تو نہیں ہو گئی اسی طرح ہماری ویژل پروسیسنگ کی ایبلٹی تو نہیں افیکٹ ہو گئی کہ جو ہمارے جو مینٹل پروسیسنگ کی اسپیڈ ہے جب ہم دیکھ کے کسی چیز کو پروسیس ہمارا زین کرتا ہے تو اس کی وہ اسپیڈ تو نہیں افیکٹ ہو گئی اسی طرح پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن کی جو ہماری ایبلٹی ہے کہ ایک چیز کو پلان کرنا اس کو کیری آؤٹ کرنا اس کو آرگنائز کرنا یو you نو know, اس کو شکل ایک دینی اس فارمولیٹ کرنا وہ تو نہیں افیکٹ ہو گیا اسی طرح بیہیویئر کا ایریا جو ہے یا ایموشنس کا ایریا جو ہے یا ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ تو نہیں افیکٹ ہو گئی تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ ہم سائیکو نیورولوجیکل اسسمنٹ کے تھرو ان چیزوں کو you know we try to understand these things so آپ سوچ رہے ہوں گے کہ you know what is the kind of information psychological assessment provide تو تین چیزیں موٹی موٹی جو ہے ان کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائگنوسس میں یو you نو know, ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنے میں یہ اسسمنٹس بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں one is able to differentiate between diagnoses one is able to tell کہ کیا ڈائگنوسز ہے یو you نو know, کئی دفعہ کیونکہ شکل جو ہے وہ ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ you know there is more than one kind of diagnoses اسی طرح دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو انفارمیشن جو پرووائڈ کر یہ اسسمنٹس کرتی ہیں آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اسٹرینتھ اور لمیٹیشنس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں پیشنٹ کی یہ کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی ریہیبلیٹیو ورک کیا جائے گا پیشنٹ کے ساتھ جو بھی پروگرامس ڈیولپ کیے جائیں گے پیشنٹ کے ساتھ وہ ان اسٹرینتھس اور لمیٹیشنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے جائیں گے اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیورولوجیکل اسسمنٹ جو ہیں یہ ساری کی ساری رپورٹ فارم میں ایک چیز کو پرزینٹ کرتی ہیں so you know these a detail report جو آپ کو ملتی ہے you know this is a kind of a document that you have جس کی بیسس پہ یو نو آپ آگے چل سکتے ہیں سو یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی ریہیبلیٹیو پروسیس کو چلانے کے لیے اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جتنی ٹھوس جتنی مضبوط جتنی اچھی اسسمنٹ کیری آؤٹ کی جائے اتنا ہی اچھا پروگرام اتنا ہی اچھا ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تو یہ تین چار چیزیں آپ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں جو اس قسم کی اسسمنٹ جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں ہمیں پرووائڈ کرنے کے لیے اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسی اپروچز کی جو نیورولوجیکل اسسمنٹ اور ایویلویشن میں جن جو میں جن کا دخل ہے یا وہ جو یوز کی جاتی ہیں اپروچز تو بے شمار ہیں ان پہ میں تھوڑی بعد میں ذکر ان کا میں کرتا ہوں لیکن دو چیزیں I would like to mention now یہ بیسکلی آپ سمجھ لیجئے کہ دو طریقے کار ہیں they two style of looking at the same thing پہلا جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سائیکولوجیکل اسسمنٹ کا وہ پری ماربڈ اسٹیٹ کی اسسمنٹ ہے کہ premorbid level of functioning انسان کا کیا ہے that's a very important element اور یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ بیسڈ ہے اس چیز پہ کہ ایک اسمپشن جو لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ no matter what the brain injury what the trauma person goes through there are certain basic abilities and skills جو انسان کی انٹیکٹ رہتی ہیں یہ اس اسمپشن پہ بیسڈ ہے دوسرا جو اسمپشن ہے جو دوسرا ایک میتھڈ ہے دیکھنے کا یا ایک اپروچ جو ہے دیکھنے کی ان چیزوں کی طرف وہ انسان کے کرنٹ فنکشننگ لیول پہ غور کرنے کی ہے کہ what is the current functioning level of the person کیونکہ جو جو کرنٹ فنکشن لیول ہے وہ ایک قسم کا it provide a closest approximation آپ کہہ لیجئے کہ انسان کی جو اوریجنل ابلٹی لیول ہے اس کی کلوزسٹ اپروکسیمیشن ہے سو so یہ دو انداز ہیں بیسکلی مختلف اپروچز میں بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے جس سے کہ ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو there other method methodological approaches جن کا میں ذکر کرنی چاہوں گا ان میں پہلی جو ہے وہ ہے level of performance that's one approach دوسری ہے پیٹرن انالیس تیسری ہے پیتھونومونک سائنس اور چوتھی ہے رائٹ لیفٹ ڈفرینس کی اپروچ تو پہلی جو ہے لیول آف پرفارمنس وہ کیا ہے ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے کہ پیشنٹس کو کیونکہ یہ سب اسسمنٹس جو ہیں یہ بیسکلی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے تھرو کی جاتی ہے تو یہ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہے وہ ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں جو which are sensitive to the the brain impairment the cerebral impairment you know جو کارٹیکل امپیئرمنٹ ہے جو جہاں واقع ہوئی ہوتی ہے اس کو sensitive to the functioning of those parts of the human brain تو ان ٹیسٹ سے کا آئیڈیا جو ہے دینے کا وہ یہی ہے کہ یہ انسان اسٹیبلش کر سکے کہ آیا کوئی برین ڈیمیج تو نہیں ہوا اگر ڈیمیج ہوا ہے یا اگر امپیئرمنٹ آئی ہے تو کس پارٹ میں آئی ہے اس میں پہلے ایک جو ٹیسٹ جو بینڈر گسٹال ٹیسٹ کا نام ہے بینڈر گسٹال ٹیسٹ جو تھا یہ بہت عرصہ یوز ہوا ہے اس طرح کی اسسمنٹ کرنے کے لیے لیکن اوور دا ایئر جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ is not adequate you know to establish really to give nice good picture of you know what is the level of impairment that's taken place in person تو اب جو اب بے شمار اور ایسی ٹیسٹ بیٹریز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں جن سے کہ کوگنیٹو فنکشننگ جو ہے ان کو کیا جا رہا ہے اسی طرح ایک اور اپروچ جو ہے وہ پیٹرن انالیسز کی اپروچ کہلاتی ہے پیٹرن انالیسز بیسکلی کیا ہے پیٹرن انالیسز جس میں بینڈر جو تھا وہ ایک ایسا ٹیسٹ تھا جو انڈیویجلی دیا جاتا تھا پیٹرن انالیس جو ہے وہ basically evaluated on the of of a a battery test given to patient تو یہ جو بیٹری آف ٹیسٹ جو دیے جاتے ہیں اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا پیٹرن جو ہے وہ ایوالو ہوتا ہے پیشنٹ جو ہے وہ may do well in certain areas of the test and may do not so well in areas of the test for instance patient میں uh, uh, اس بیٹری کے and may not do so well in performance جو ٹیسٹ ہیں اس بیٹری کے اور اس میں ہم جب مزید جا کے دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وٹ وی مے فائنڈ از کہ ایسے ٹیسٹ جن میں اسپیشل آرگنائزیشن ابلٹی ریکوائرڈ ہے وہ اس کے زیادہ کمزور ہوں بنسبت ایسے ٹیسٹ جہاں پہ صرف ریٹرن ورک انوالوڈ ہے یہ ایسے ٹیسٹ جہاں پہ ٹائم یا speed of the work involved ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہوں بہ نسبت ایسے ٹیسٹ جہاں پہ اسپیڈ از ناٹ انوالوڈ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس طرح کا جو پیٹرن انالیسز ہے اس سے ہمیں سامنے واضح طور پہ سامنے نظر آ جاتے اسی طرح ہمیں رائٹ اور لیفٹ ڈفرینس پہ کی اپروچ بھی اوور دا ایئرز ایوالو ہوئی ہے رائٹ اور لیفٹ جو ڈفرینسز کی اپروچ ہے وہ بیسکلی بیسڈ ہے on the right and left hemisphere کی فنکشننگ کے اوپر یو نو جس طرح میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہمارا جو برین ہے that can be you know sort of seen as being divided into hemisphere left hemisphere controlling the right part of the body right hemisphere controlling the left part of the body اسی طرح یہ جو اپروچ ہے یہ یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ ہمارے جو کون سا ہمارا پارٹ زیادہ ڈومیننٹ پارٹ ہے یو نو آیا ہمارا left is our dominant hand اور right is our dominant hand تو یہ اس اپروچ کی اسسمنٹ کے لیے انویریبلی ہم ہالسٹیڈ بیٹری کو یوز کرتے ہیں بیٹری میں یو نو پیشنٹ از آس to use do the same kind of item with both hands تو اس سے بھی ہمیں ڈومیننس کا جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے اب میں چوتھی کنڈیشن کی بات کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں پیتھوکونک سائنس یہ بیسکلی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس سے کہ اگر ہمیں یہ سائن اس قسم کا نظر آ جائے تو ہم کلیئر کٹ ڈیفینیشن یہ کر سکتے ہیں کہ yes there has been a brain damage in the patient یہ اب سائنس آپ آپ پوچھنا چاہیں گے جاننا چاہیں گے کہ یہ سائنس کس قسم کے سائنس ہوتے ہیں یہ انویریبلی ایسے سائنس ہوتے ہیں جن سے کئی دفعہ ہمارا ویژول ویژول اٹینشن کا فیل جو ہے یو نو وہ افیکٹ ہو جاتا ہے ہمارا ویژول فیلڈ افیکٹ ہو جاتا ہے ہماری اسپیشل اٹینشن جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے تو اگر سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو اگر سائیکونیورولوجیکل بیٹریز جو ہیں یا ٹیسٹ جو ہے اگر یہ کلیئر کٹ سائنس نظر آ جائیں تو then there is no doubt in our minds کہ yes there has been a brain damage وہ الگ بات ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کے جو سائنز ہیں وہ بہت انفریکوینٹ ہیں اتنے عام طور پہ نظر نہیں آتے بہت کم نظر آتے ہیں لیکن ان فیو کیسز وہ نظر آ جاتے ہیں اور اگر وہ نظر آ جائیں تو پھر at least one is you know doubly sure کہ yes there is an element of a brain damage that's been involved اسی طرح اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ یوزز جو ہیں اس طرح کی اسیسمنٹ کے ان کے اس کے بارے میں خاص طور پر اس طرح کے جو سائیکو نیورولوجیکل اسیسمنٹس ہیں وہ ان کے دو تین یوزز ہیں پہلا جو یوز ان کا ایک بہت امپورٹنٹ یوز ہے وہ ڈائگنوسٹک کلیریفیکیشن ہے ڈائگنوسٹک کلیریفیکیشن سے مراد ہے کہ سب سے پہلا پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آیا جس یہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے جس پرابلم کو وہ لے کے آیا ہے آیا اس کا جو نیچر ہے وہ نیورولوجیکل ہے یا سائیکولوجیکل ہے اگر نیورولوجیکل ہے تو کوئی اس طرح کی پرابلم تو نہیں ہے جہاں جس کی وجہ سے کوئی سیلولر ڈیجنریشن کاسٹ یا کوئی اس طرح کی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یو نو اس کی فنکشن جو ہے وہ وہ گریجولی خراب ہوتی جا رہی ہے کیمیکل کوئی ڈسٹرپشن تو نہیں ہو رہی another I mean these are the kind of elements جو نیورولوجیکل ایلیمنٹس کنسیڈر کیے جاتے ہیں دوسری جو چیز کلیریفیکیشن کے لیے ڈائگنوسس کی بہت ضروری ہے وہ ہے کہ آیا کوئی ایموشنل پرابلم تو نہیں ہے کوئی ایموشنل اسٹیٹ کی وجہ سے تو پرابلم تو نہیں ہے جب میں اموشنل اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں تو میں پرائمریلی انگزائٹی اور ڈپریشن کی بات کرتا ہوں کہ آیا جو ڈسفنکشننگ ہے وہ انگزائٹی کی وجہ سے تو نہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے تو نہیں یا وہ کسی پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے تو نہیں کیونکہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی جو ہے وہ بھی پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں اسی طرح تیسرا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم سائیکیٹرک ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں سائکیٹرک ایلیمنٹ میں سائیکوسز جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن جن کے اراؤنڈ ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے so that we know whether whether the problem جو ہے is because of brain damage اور it is because of these reasons اسی طرح دوسرا جو ایلیمنٹ ہے جو یوز ہے اس کا وہ ایک میجرنگ چینج کا یوز ہم اسے کہتے ہیں میجرنگ چینج کیا ہے میجرنگ چینج سے مراد میری ہے کہ ایک ongoing process of measurement ایک فیڈ بیک کا پروسیس جس طرح نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ جو پروسیس آف چینج جو ہے جو پروسیس آف ریبلیٹیشن جو ہے یو you نو know, وہ کیسا چل کیسا چل رہا ہے کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان میں بہتری آ رہی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں بہتری نہیں آ رہی اور اسی طرح یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنا کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ یا ایسا ایریا تو نہیں ہے جس میں بلکہ you know degeneration cause ہو رہی ہو بلکہ یو نو کنڈیشن جو ہے وہ خراب سے خراب تر طرف جا رہی ہو بہتر ہونے کی بجائے اس یہ فار انسٹنس اس طرح کی جو کنڈیشن ہے خراب تر ہونے والی یہ کئی نیورولوجیکل کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جیسا ڈیمینشیز ہیں ان میں بھی گریجولی جو جو ہماری فنکشننگ ہے جو ہماری میموری ہے جو ہماری موٹر کنٹرول ہے جو ہماری یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ گریجولی جو ہے وہ بجائے بہتر ہونے کے وہ ایک گریجول ڈیٹیوریشن آ رہی ہوتی ہے اس طرح اور بے شمار نیورولوجیکل کنڈیشنز ہیں جہاں پہ کوگنیٹیو فنکشننگ جہاں پہ ability to you know to speak my speech جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے my ability you know to move my ability to walk affect ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ so one of the uses another uses جو ہے پہلا یوز جس سے میں نے آپ کو بتایا از کلیریفیکیشن آف ڈائگنوسس دوسرا جو یوز ہے وہ میجرمنٹ کا ہے ایک ongoing process of measurement کا ہے تیسرا جو یوز اس کا ہے وہ evaluating cognitive and functional status کا ہے evaluating cognitive and functional status سے میری مراد یہی ہے کہ جو کوگنیٹیو فنکشننگ لیول ہے پیشنٹ کا یو نو جو اس کی ability to interact with environment ability to analyze situations جو ہے اس کی ابلٹی ٹو کمپریہینڈ تھنگس جو ہے اس کی ability to to express you know his feelings اور آئیڈیاز جو ہے اس کی اس کو دیکھا جائے اس کی ویلویٹ اس کو کیا جائے کہ آیا یہ جو ابلیٹیز ہیں یہ اس کی بہتر ہو رہی ہیں یا اس کی خراب ہو رہی ہیں اس کی اسٹرینتھ کو دیکھا جائے کہ اس کی کوگنیٹو اسٹرینتھ کیا ہے اس کی کوگنیٹو ویکنیسز کیا ہے یہ جو ایلیمنٹ ہے کوگنیٹو اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی اسسمنٹ کے یوز میں کیونکہ اس کی بیسس پہ you know we are able to یہ آپ کہہ لیجیے ایک ہمیں ہمارا حرارت دیکھنے کا طریقہ کار ہے ایک ہمارے لیے ایک ہمارے لیے ایک ایسا ٹول ہے جس کو آپ کہہ لیجیے کہ جس طرح جب بخار ہوتا ہے تو ہم تھرمامیٹر لگا کے اپنا ٹیمپریچر دیکھتے ہیں تو اسی طرح جو ہماری نیورولوجیکل فنکشننگ ہے جو انٹلیکچوئل فنکشننگ ہے کوگنیٹو فنکشننگ ہے سائیکوموٹر فنکشننگ ہے ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں ان کی بھی حرارت ان کا بھی ہمیں ایک قسم کا درجہ درجہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جو ایویلویٹو پروسیسز ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں now I would like to talk about application of neuropsychological assessment یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے آپ کو جاننے کے لیے اس میں تین قسم کی خاص طور پہ اپلیکیشنز ہیں جن کا میں آج ذکر کروں گا پہلی جو ہے وہ ووکیشنل انٹروینشن ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ووکیشنل انٹروینشن سے میری مراد کیا ہے as a neuropsychologist you know ایک جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ہمیشہ سائیکالوجسٹ کے زین میں وہ ہوتا ہے کہ how can he bring the patient back into the mainstream of life کہ اپنی روز مرہ کی زندگی کی طرف واپس اس کو کس طرح لایا جا سکتا ہے اور اس میں sometimes you know a very important element is how can he be brought back into the workforce کہ اس کو دوبارہ سے اس کو کام پہ کس طرح لایا جا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کرتے تو یہ جو چیز ہے واپس ورک فورس میں لانا یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے ایک سائیکالوجسٹ کے لیے جب وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے پیشنٹ کے ساتھ کیونکہ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ اب پیشنٹ کو گھر تو نہیں بٹھائے رکھنا یا پیشنٹ کو ہاسپٹل تو نہیں بٹھائے رکھنا جب تک ضرورت ہے ہاسپٹل میں رہنے کی وہ ہاسپٹل میں رہتا ہے اس کے بعد اس کو گھر بھیجا بھیجا جاتا ہے اور جب گھر بھیجا جاتا ہے تو پھر جو سپورٹ سسٹم اس کا ہے پروفیشنل سپورٹ سسٹم جو ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کو دوبارہ سے واپس یو نو اپنے مین پری آکوپیشن میں لایا جائے اور مین پری آکوپیشن جو ہوتا ہے وہ کچھ کئی دفعہ تو اسٹڈیز ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ جاب ہوتا ہے تو جاب میں واپس لانے کے لیے پھر اس کی اسٹرینس کو ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ اوکے اسٹرینتھ کیا ہے پھر اس کی اسٹرینتھ کے اراؤنڈ یو نو ان کو ڈیولپ کر کے ایک ایسی روٹین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو روٹین فیسیلیٹیٹ کرے اس پروسیس کو اس کے واپس کام کی طرف آنے کے لیے تو یہ ایک قسم کا یہ ایک چیننگ ایک چیننگ ہوتی ہے چیننگ سے مراد ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں ایک ایک بڑا ٹارگیٹ بیہیویئر اچیو کرنے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے مائنڈ یو جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں آپ کو رکھنی وہ یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کا کام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں پیشنٹ کو تیار کرنا ہوتا ہے اپنے ووکیشن کی طرف چاہے وہ پڑھائی کا ووکیشن ہو یا کوئی جاب کا ووکیشن ہو اس طرف واپس لے جانے کے لیے دوسرا جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنی وہ اکیڈیمک انٹروینشن ہے پہلی جو تھی وہ ووکیشنل انٹروینشن تھی دوسری جو ٹائپ کی انٹروینشن ہے وہ اکیڈیمک انٹروینشن کہلاتی ہے جب ہم اکیڈیمک انٹروینشن کی بات کرتے ہیں تو invariably we are talking of now people who are other university program so basically we are talking of people you know who are less than twenty four years of age instead of the more less than twenty four year of age ان لوگوں کے جو پروگرامس ہیں ان کی اکیڈیمک انٹروینشن جو ہے وہ ان کے لیے پروگرامس ایسے بنائے جاتے ہیں جو ان کی نیڈ سے ریلیٹڈ ہوں اور نیڈ سے ریلیٹڈ پروگرام کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس لیول پہ اس چیز کو چلایا جائے جس لیول پہ پیشنٹ کی موجودہ فنکشننگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ لیٹ سے کہ your patient was a student of matric جب he had a brain damage اور ہیڈ اے ٹراما اب جب آپ نے اس کی اسسمنٹ کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کی جو اکیڈیمک فنکشننگ ہے وہ کہیں کلاس ٹو کے لیول پہ ہے کہیں وہ کلاس تھری کے لیول پہ آ گئی ہے کہیں وہ کلاس فور کے لیول پہ آ گئی ہے تو اب جو اکیڈیمک انٹروینشن کا جو پروگرام آپ اس کے لیے ڈیولپ کریں گے اس میں یہ بہت ضروری ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اب آپ اس کو دوبارہ سے اگر وہ ریڈنگ میں کلاس ٹو کے لیول پہ ہے تو ریڈنگ اس کی کلاس ٹو کے لیول سے شروع کروائیں اگر وہ میتھس میں کلاس تھری کے لیول پہ ہے تو کلاس تھری کے لیول سے میتھس اس کا شروع کرا ہے so this is what basically you know individualized programming جو ہے یا انڈیویجلائز ایجوکیشنل پلانز جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس حوالے سے بنائی جاتی ہیں تاکہ پیشنٹ کو ریہیبلیٹیٹ کر کرنے میں وہ ہیلپ فل ثابت ہو اور اس کو ریکوری پروسیس کی طرف لے کے جائے سملرلی تیسری جو ٹائپ کی انٹروینشن ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ فیملی انٹروینشن ہے فیملی انٹروینشن کیا سے میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو پوری فیملی کو as a system sort of دیکھتے ہوئے ایک ایسا ان کو ایجوکیٹ کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ پیشنٹ کے لیے کیا چیزیں کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کس قسم کی ہیلپ جو ہے پیشنٹ کے لیے زیادہ میننگ فل ہوگی کس قسم کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ میننگ فل ہوں گے ہیلپ فل ہوں گے اور اس کے لیے انگزائٹی یا ٹینشن کا باعث نہیں بنیں گے تو یہ جو نیڈ کی ریکگنیشن ہے کہ پیشنٹ کی نیڈ کیا ہے پیشنٹ کے جو فنکشنگ لیولس کیا ہیں ان کو کس طریقے سے پیشنٹ کو وہ فیملی اکوموڈیٹ کر سکتی ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے میں یو eh, نو وہ اسٹرینتھ اپنی جو ہے اس کو دوبارہ سے استعمال کر سکے وہ جو ہے وہ فیملی کے لیول پہ سائیکالوجسٹ کی انٹروینشن سے وہ چیز ہم مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں چوتھی جو چیز ہے جو لیول ہے وہ کمپٹنسی ایشوز کا لیول ہے کہ this is another very important level اس سے مراد میری ہے کہ یہ بھی ہمارا کام ہے ایز سائیکالوجسٹ uh, یا ایز نیورو سائیکالوجسٹ یہ ڈٹرمن کرنا کہ پیشنٹ کا جو فنکشننگ لیول ہے اس کی کمپٹنسی کس ایریا میں ہے کن ایریاز میں وہ کمپیٹنٹ نہیں رہا اور کن ایریاز میں وہ کمپیٹنٹ ہے یہ زین میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس شخص کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اپنی لیول فنکشننگ کیا ہے آیا وہ ریشنل ججمنٹ لینے کے قابل ہے آیا وہ کمپیٹنٹلی ڈسیزن میکنگ کرنے کے قابل ہے آیا وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن آپریٹ کرنے کے قابل ہے اگر وہ جس جو چیز اس میں ہے اس ایریا میں اس کو آپ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز ابھی اس میں ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی یا اس نے کھو دی ہوتی ہے یا اس میں you know has fallen back in certain competency levels وہاں پہ آپ وہ کمپیٹنسی لیولس جو ہیں ان کو ریبلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے ایک انڈیپینڈنٹ فنکشننگ کے قابل ہو جائے تو یہ بیسکلی چار لیولز ہیں انٹروینشن کے جن کو ہم ہم ہمیشہ ایز سائیکالوجسٹ زین میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں where we are trying to help our client جب ہم methods of neuropsychological assessment کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں موٹی موٹی جو میں آپ کو خاص طور پہ مینشن کرنی چاہوں گا کہ جن کو زین میں رکھنا بہت ضروری ہے اس میں سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میڈیکل ہسٹری ہے میڈیکل ہسٹری سے میری مراد ہے کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اسسمنٹ کے لیے تو اس وقت تک اگر he has gone through various medical test اور میڈیکل ایگزامینیشن پروسیجرز ان کی رپورٹس کی بیسس پہ جو ریزلٹس سامنے آئے ہوتے ہیں یو you نو know, ان کے بارے میں انفارمیشن ہونا ضروری ہے ان کو انکارپریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے رپورٹ کے اندر اسی طرح اگر اس نے مثلاً ایکس ریز کرائے ہیں یا کیٹ اسکین کرایا ہے یا ایم آر آئی سے گزرا ہے اس کی رپورٹس جو ہے ہسٹری میں ہونی ضروری ہیں تو میڈیکل ہسٹری سے مراد ہے کہ basically whatever major medical conditions person has gone through ان کا ذکر اور whatever major you know examinations اور ٹیسٹ دا پرسن ہیز کہ اس کے اوپر کیری آؤٹ ہوئے ان کے ریزلٹس جو ہے وہ سارا کچھ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس سائیکولوجسٹ ہونا ضروری ہوتی ہے اسی طرح دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ کلینکل انٹرویو کا ہے کلینکل انٹرویو جو ہے وہ کئی کنڈیشنز میں تو پیشنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی لیا جاتا ہے لیکن کیونکہ we are not talking of sometimes patients who are not in condition to really talk with you or are not in condition to really answer all your questions because of their you know physical impairment or condition تو لہٰذا ہمیں کئی دفعہ بہت زیادہ ریلائے کرنا پڑتا ہے فیملی اکاؤنٹ پہ یا پیرنٹل اکاؤنٹ پہ تو that is kosher I mean there's nothing wrong in that آپ فیملی اکاؤنٹ پہ uh, کی بیسس پہ ایک کلینکل انٹرویو جو ہے وہ لیتے ہیں کلینکل انٹرویو میں آپ بیسکلی جو سائیکولوجیکل جو سوشل جو اس کی ہسٹری ہے جو سائکیٹرک اور میڈیکل ہسٹری اس کی ہے اور اگر کوئی if there is you know any history of substance abuse you know وہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ کلینکل ہسٹری میں آپ شامل کرتے ہیں تو دس از بیسکلی پہلی چیز کیا ہوئی میڈیکل ہسٹری ہو گئی دوسری چیز کیا ہوئی کلینکل ہسٹری ہو گئی اب جو تیسری چیز ہے وہ بیسکلی سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہیں تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ٹیسٹ ہیو بین یوزڈ اکثر یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں these paper and pencil test جن کی بیسس پہ آپ کچھ کام کروا کے دیکھتے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ you know sometimes you use blocks you know block سے مختلف ڈیزائن بنوائے جاتے ہیں sometimes you use sometimes you use paper and pencil sometimes you use you know stories بنوانے کے لیے سیکوینشلی اسٹوریز بنوائی جاتی ہیں الاٹ آف دیز ٹیسٹ جو ہے خاص طور پہ جہاں جو برین ڈیمیج کو اسیس کرنے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں a lot of them are are you know time time test test سے میری مراد ہے کہ دے آر سچ ٹیسٹ جہاں پہ جو ایک خاص گیون ٹائم ہے اس میں وہ دیا جاتا ہے یہ اچھا یہ جو پزل ہے یہ آپ نے دو منٹ میں بنانی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسپیڈ جو ہے جو سائیکو موٹر فنکشننگ جو ہے جو ویژل پرسپچل اسپیڈ جو ہے وہ پیشنٹ کی کیسی ہے جو میجر جو ڈومینز ہیں جو جن کو اسیس کیا جاتا ہے اس طرح یہ یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کے ساتھ وہ کوگنیٹو فنکشننگ کا ڈومین ہے وہ میموری کا ڈومین ہے وہ انٹیلیجنس کا ڈومین ہے وہ ویژل اسپیشل آرگنائزیشن کا ڈومین ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کوئی فرنٹل لوب ڈیمیج تو نہیں ہوا یا فرنٹل لوب فنکشننگ جو ہے پیشنٹ کی وہ کیسی ہے کوئی ایموشنل فنکشننگ کی پرابلمس تو نہیں ہے تو یو نو یہ سارے کے سارے جو ڈومینز ہیں یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ جو ہے ان کو کور کرتی ہے اسی طرح جو اگلا اسٹیپ جو ہے جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جب ہسٹری لے لی گئی میڈیکل ہسٹری لے لی گئی کلینکل انٹرویو ہو گیا سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ ہو گئی تو جو چوتھا اسٹیپ ہے اب وہ یہ ہے کہ اتنا تمام ڈیٹا جو اکٹھا ہوا اب اس ڈیٹے کو ایک میننگ فل شکل دینی ضروری ہوتی ہے تو یہ میننگ فل شکل دینے کے لیے ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن لازمی ہو جاتی ہے سو so یہ چوتھا جو اسٹیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس تو اب جو ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن جو ہے یو you نو know, اس میں تمام مختلف سب ٹیسٹ جو ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے نیورولوجیکل بیٹریز جو ہے یہ تمام کی تمام کئی ٹیسٹ کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے میں پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس ٹیسٹ انوالو ہوتے ہیں تو ان سب تمام ٹیسٹ کے الگ الگ ریزلٹس ہوتے ہیں تو ان کو ایک کوہیسو فارم دینا جو ہے وہ سائیکولوجسٹ کا کام ہوتا ہے تو یہ جو کوہیسو فارم ہے اس سے ایک میننگ فل شکل ان ٹیسٹ ریزلٹس کو دی جاتی ہے اور کچھ اس سے ایسی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ جو شخص ہے what is he suffering from کون سی اس کی ابیلٹیز زیادہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں اور وہ جو افیکٹڈ ابلیٹیز ہیں ان کی وجہ سے یہ آئندہ کیا چیزیں یا کیا کام کرنے کے قابل رہے گا اور کیا چیزیں یہ نہیں کر سکے گا اور کیا چیزیں یہ کر سکے گا یہ سارا کچھ جو ہے یہ یہ رپورٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہے ریزلٹس کی اس میں جو جو ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں ہم کچھ پرڈکشن سے کر سکیں ہم کچھ ایک راستہ تعین کر سکیں کہ آگے what would be a good sort of a direction for the patient to take کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پیشنٹ کے لیے ممکن ہے کرنی ویری امپورٹینٹ کو نیڈ ٹو بی ایڈریس تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں جو ایک ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے انٹرپریٹیشن کے تھرو جو ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کا کرنٹ فنکشننگ لیول اسٹیبلش ہو جائے یہ کیوں ضروری ہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ یو نو ہو سکتا ہے کہ ٹرامے سے پہلے یا ایکسیڈنٹ سے پہلے یا برین انجری سے پہلے اس کا لیول آف فنکشننگ تو اپنی ایج اپروپریٹ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اب اس کا لیول جو ہے وہ ایج اپروپریٹ نہ رہا ہو تو یہ ڈٹرمن کرنا کہ وہ اپنی ایج سے کتنا پیچھے ہو گیا ہے اس ایریا میں یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لیٹ سے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کی عمر بیس سال ہے اور اس کی اگر لینگویج جو تھی وہ پہلے بیس سال کے لیول پہ اپنی فزیکل ایج کے مطابق فنکشن کرتا تھا اب اگر اس کی after going through a trauma اس کا لیول جو ہے وہ دس سال کے بچے کا ہو گیا تو that is important for us to know so that we why is it important for us to know because whatever work we plan for ہم وہ اب دس لیول کے بچے کے لیول سے شروع کریں گے تو اس کے لیے میننگ فل بنے گا نا اگر ہم ایک دم سے بیس لیول بیس سال کے بچے کے لیول پہ اس کو لانے کی کوشش کریں گے تو he would feel confused very important element جو انٹرپریٹیشن کا ہے سائیکولوجیکل سائکونیولوجیکل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اب کرنٹ فنکشننگ لیول کیا ہے تاکہ اس کے مطابق کام کیا جائے سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امپیئرمنٹ کی جو ڈسفنشنگ جو ہے جو امپیئرمنٹ ہے وہ کس لیول پہ ہے اسی طرح تیسری جو چیز جو ہے اسٹیبلش کی جاتی وہ ہے برین ڈیمیج جو ہے وہ اسپیسیفکلی کس ایریا میں پاسبلی ہوا ہے تو یہ یہ, یہ جو مختلف چیزیں ہیں اس کے لیے you know use different test اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے you know we tend to use different statistical formulas at times تو انٹرپریٹیشن جو ہے یہ from that point of view is very very important لیکن اس جگہ جنکچر پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ یہ تو ہم بات کر رہے تھے سائیکو نیورولوجیکل اسسمنٹ کی اس کے علاوہ there are many neuro diagnostic procedures جن کا تعلق سائیکولوجیکل اسسمنٹ سے نہیں ہے وہ پیورلی یو نو ایسے پروسیجرز ہیں جس طرح فار انسٹنس جس میں ٹیکنالوجی انوالوڈ ہے آپ پوچھیں گے وہ کون سے ایسے ایگزامینیشن کے پروسیجرز ہیں جس میں ٹیکنالوجی انوالوڈ ہے اس میں X rays is one you know X X rays rays کرائے جاتے ہیں اسکل کے ایکس ریز کرائے جاتے ہیں اسی طرح ای e جی e ہے الیکٹرو انسفلوگرامس ای جی کروائی جاتی ہے برین فنکشن دیکھنے کے لیے اسی طرح CAT scans I mean that's اندر very effective way of determining whether is any brain damage or not اسی طرح ایم آر آئیز ہیں تو یہ جو نیورو ڈائگنوسٹک پروسیجرز ہیں یہ بہت افیکٹو پروسیجرز ہے لیکن ان میں جو ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے یا کبات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو اور مہنگے پروسیجرز ہیں یو نو یہ بڑی آسانی سے نہیں کروائے جا سکتے اور دوسری چیز ہے کہ یہ ایسے پروسیجرز ہیں جو صرف بڑے بڑے ہاسپٹلز میں یا بڑے بڑے شہروں میں ملتے ہیں چھوٹے شہروں میں یا چھوٹے ہاسپٹلز میں یہ پروسیجرز نہیں ملتے تو آپ آج کل کی دنیا میں یو نو جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سائیکو نیورولوجیکل پروسیجرز جو ہے وہ ایک قسم کے اسکریننگ پروسیجرز بنا بن گئے ہیں انیشلی اسکریننگ کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یو نو زیادہ ہائی لیول کمپلیکسٹی کو پروو کرنے کے لیے نیورو ڈائگنوسٹک پروسیجرز کو یوز کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ دونوں جو پروسیجرز ہیں یہ آج کل کی زمانے میں یہ اکٹھے استعمال کیے جا رہے ہیں and that's a very positive thing you know that we are in day and age where they are not only psycho neurological tools that are being use to assess such condition and work with people بلکہ there are also neuro diagnostic procedures that are very effectively being use to determine exactly the extent of the neurological or brain damage Now, I would like to talk about testing areas of cognitive functioning. Cognitive functioning کی ٹیسٹنگ جو ہے this is a very important element in the process of assessment intellectual assessment جو ہے یو نو یہ basically it is through the intellectual assessment that we we get to really know what is the general ability level of the child or a person or an adult یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے بیکاز ساری کی ساری جو ہیومن فنکشننگ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ جنرل ابلٹی لیول پہ بیسڈ ہوتا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ کے لیے اور اسسمنٹ کے لیے ہم یو نو ٹیسٹ لائک وسک آر ہم ٹیسٹ لائک ویز these are the instruments that we tend to use for that اسی طرح پھر ایبسٹریکٹ ریزننگ جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوگنیٹو ایک فیکٹر اور ویریبل ہے یہ جاننا کہ abstract reasoning the ability to analyse a situation the ability to see similarities between things the ability to sort things out on the basis of the shape colour you know یہ جو سارا کا سارا سلسلہ ہے یہ آیا پیشنٹ کے لیے ممکن ہے یا نہیں تو اس کے لیے بھی یہ جو ویز ہے اس کے کچھ آئٹمز ایسے ہیں جو ایبسٹریکٹ ریزننگ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میموری what از میموری نا I am we we all know memory memory is but memory جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو دیکھنے میں آیا ہے کہ برین یو نو ڈیمیج جب ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز اور سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ انسان کی میموری ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کار ایکسیڈنٹس میں یو نو پیپل جن کو ہیڈ انجری ہوتی ہے وہ lose memory for some time though وہ میموری آہستہ آہستہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہے جو ایک انیشیل افیکٹ جو ہوتا ہے وہ میموری لاس کا ہوتا ہے تو میموری کے بارے میں جاننا از ویری ویری امپورٹینٹ تو میموری کو جاننے کے لیے بھی ہم میموری ٹیسٹ یوز کرتے ہیں یو نو ویز والوں نے بڑا اچھا میموری ٹیسٹ بنایا ہوا ہے اسی طرح ڈبلو جے آر میں میموری ٹیسٹ ہیں تو یہ جو میموری ٹیسٹ ہیں یہ ہمیں ایک امیجیٹ میموری ہمارے ریکال کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں اور یہ memory mind you is of two type there is visual memory and there is auditory memory تو آپ immediate visual memory delayed visual memory اسی طرح immediate auditory memory delayed auditory memory یہ سب چیزوں کو آپ ان انٹرسٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا اندازہ ممکن ہے آپ کے لیے کرنا کہ کہ میمری جو ہے وہ کس حد تک امپیئر ہوئی ہے اسی طرح چوتھی چیز جو ہے جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ویژول پرسپشل پروسیسنگ کا ایلیمنٹ ہے ویژول پروسیسنگ سے مراد ہے کہ جو ہمارا برین ہے جو ہے وہ اب چیزوں کو جو ویژلی دیکھتا ہے تو ان کو کتنی دیر میں پروسیس کرتا ہے اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلیڈ ریئیکشن ٹائم ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایسے پیشنٹس کا کہ وہ آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پہچانا آپ نے میں کون ہوں تو آپ کو جو رسپانس ملتی ہے وہ کچھ ایک دو منٹ بعد کئی دفعہ ملتی ہے تو یہ جو ڈیلے جو ہے یہ ویژل یہ ایک ویژل پروسیسنگ کا ڈیلے ہوتا ہے تو تو اس کو بھی جاننا جو ہے اس کو بھی جو اسیس کرنا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اسی طرح ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے ہیومن فنکشننگ کا وہ لینگویج فنکشننگ کا ہے کہ لینگویج فنکشننگ سے مراد ہے کہ جو ہمارے ہمارے پاس جو ذخیرہ لینگویج کا ہے وہ کس لیول پہ اب ہے after such going through such a turmoil یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہماری جو ریسیپٹیو لینگویج ہے اس کی ہمارا جو اگر ہم ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ لٹ سے بیس سال کی عمر اس کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اب ریسیپٹیو لینگویج ہے آیا وہ بیس سال کے شخص کی ہے یا پندرہ سال کے شخص کی ہے یا دس سال کے شخص کی ہے اسی طرح اس کی جو ایکسپریسو لینگویج جو ہے ریسپٹیو لینگویج ہوتی ہے ایک چیز کو دیکھ کے جاننا کہ یہ چیز کیا ہے مثلا میں اس وقت اس میز کو دیکھ رہا ہوں تو اگر مجھے یہ میز کی تصویر دکھائی جائے اور چیزوں کی تصویر دکھائی جائے اور مجھے کہا جائے کہ میز کون سی ہے تو میں اگر میز کو پوائنٹ کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب کہ مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دس از اے ٹیبل تو اس کو ہم کہتے ہیں ریسپٹیو لینگویج ایکسپریسو لینگویج ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ واٹ از دس اس کا جب اگر میں جواب دیتا ہوں دس از اے ٹیبل تو دیٹ از ایکسپریسو لینگویج تو کئی دفعہ اس طرح کے ٹرامے سے گزرنے کے بعد دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو لینگویج ایج جو ہے ہماری یہ لینگویج جو ابلٹی ہماری جو ہے ریسیپٹیو اور ایکسپریسو ان میں کئی دفعہ ایک ڈسورینس آ جاتی ہے ایک ڈسکرپنسی آ جاتی ہے ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ریسیپٹیو لینگویج ہے وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ دس سال کی عمر کی ہے اور ایکسپریسو لینگویج جو ہماری جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں لگے کہ آٹھ سال کی عمر کی ہے تو یہ سب کچھ جاننا جو ہے یہ ہیلپ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ریہیبلیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ کو ذہن میں رکھنے انٹروینشن پروگرامس بنانے کے لیے تو اس کے ساتھ ہم آج کا جو لیکچر ہے اس کو I would like to wind it up تو ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر کے وقت اس وقت تک کے لیے خدا حافظ